لا يحب الله الله الجهر بالسوء من من القول إلا ظلم وكان سميعا عليما اللہ تعالیٰ پہلی گل نہ باندھے کرنا پسند نہیں کرتو تو جس کا اوپر غلوم وہ اس نے اجازت اجاز اللہ تعالیٰ خوب سن ڈالو جان ہے إن تبدو خيرا أو تصفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا تم نیکی کو کم باندھے باندھے کریں یا تم چھپا کے کریں یا کہ بدی معاف کر چھوڑیں تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنا لو قدرت آلو ہے إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا بلا شبہ جڑا لوگ اللہ تعالیٰ نال تب اس کا رسولوں نال کفر کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولوں میں تفریق کرنی چاہیں تو اس طرح کہ جی ہم کجا نہ تے مننا ور کجا نہ نہیں منتا اور اس کے بشکار کوئی اور رستوں کرنا چاہیں أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا یہی لوگ تے پکا کافر ہیں تے اس کافروں واسطے انہیں ذلیل کرنے کر عذاب تیار کیے ہوئے ہیں والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما جڑا لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولہ ایمان لے آیا اور وہ انہوں میں فرق نہیں کرتا اساں لوکاں تے اللہ ضرور انہاں کو اجر دیا وہ کہ اللہ تعالی بہت بخشن والو مچھ مہربان ہے يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ورنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب تھارا کو مانگ کریں کہ تم انور اسمان تے ایک کتاب نازل کر دیو تو بے شک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بھی بڑی مانگ کی تھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو تو ہونا اللہ تعالیٰ آنا بالکل باندھے باندھے دست تاں ان کا ظلم کی وجہ تے ان پر چڑھ کھا پئی تھی پھر وہ صاف صاف نشانی آ جانتے بعد بھی پھر صاف صاف نشانی آ جانتے بعد بھی انہوں نے بچہ نہ اپنو خدا بنا لیو اور ہم نے یو بھی معاف کر چھوڑیو تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام نہ صاف صاف غلبو دے دیتو ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا تو انہیں انہوں کو پکو وعدو کو لین واسطے انہوں پر تور پہاڑ چاہیو تو انہوں نے انہوں نے کیوں تم دروازہ تے سجدو کرتا کرتا بڑھو تو انہوں نے انہوں نے کیوں تم بار آلہ تیارہ میں زیادتی نہ کریو تو انہوں نے انہوں نے کو لوں پک لیو سَبِمَا نَقُضِهِمْ مِتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً پھر انہوں نے سزا ملی اپنا وعدہ پلن کی وجہ دیں اللہ تعالی کی آیت کفر کرنے کی وجہ سے نے انحق قتل کرنے کی وجہ سے اور یہ گل کہنے کی وجہ سے جے مارا ور غلاف ہے نہیں بلکہ اللہ نے انہوں کا کفر کی وجہ سے انہوں کا ور مور لا چھوڑی ہے پھر یہ بہت کھاٹی ایمان لیا میں وہ بھی تو انہوں مالا کفر کی وجہ بجاتے اور مریم ور بہت بڑو بہتان لان کی وجہ بوتان بجاتے نل میں سیاہی سے بنا مو سور وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا تیا گل کہنے کی وجہ تو یا مریم کا پور مسیح عیسا نہ اللہ کا رسول نہ قتل کر چھوڑو حالانکہ نہ تو انہوں نے وہ قتل کیا تو نہ وہ سولی چاڑیا بلکہ انہوں نے پلے کھولا لاگی تھو تو یقین کرو کہ جی وہ لوگ جنہوں نے اس بارہ میں اختلاف کیو ہے وہ اس مسئلہ میں ٹھسا میں پیاوائیں انہوں انہوں کو اس بارہ میں علم کچھ بھی نہیں بس چھڑا اندازہ لاویں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل تے یقیناً نہیں کیو تھو بل رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے درچا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت آلو ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا تو کوئی بھی اہل کتاب نہیں رہتے ور وہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام ور انہوں کی موت سے پہلا ایمان لے آوے گو تو قیامت کے تیڑے وہ انہوں ور گواہ گا فَبِظُلْمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات طيبات أحلت أحلت لهم لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا بس کا اس ظلم کی وجہ تو انہیں کئی ساری چیز کئی ساری پاک چیز حرام کر چھوڑی جڑی پہلا انہوں واسطے حلال تھی تو اس گلوں کیوں جب اللہ کا رستہ تھے بہت ٹکے تھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو اس گلوں کیوں جی لے تھا حالانکہ انہوں نے اس کے ٹھاکیوں گئے تھو تو اس گلوں جب لوکاں وہ مال انک کھا جائے تھا تو انہاں ان جڑا کافر ہے انہیں انہاں واسطے دردناک عذاب تیار کیو ہوا ہے الراسخون العلم والمؤمنون بما وما وما من کی من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما اور جڑا علم میں پکا ہے نال ایمان ہے وہ اس پر بھی ایمان لیا جو کچھ تھارا در ناگل کی تو اس پر بھی جڑو تھارا تے پہلا نازل کی ہوگی تو کہ بے نماز کی پابندی کرنا لا تو زکاة ادا کرنا لائیں تو اللہ اور آخرت کا تیارہ پر ایمان لیا لائیں اس نے لوکانا ہم ضرور بہت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 مننے یا نہ مننے اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہی ہو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نازل کیو ہے اپنا علم نال نازل کیو ہے تو فرشتہ بھی گواہی دیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی سدھی ہے ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا واقعی وہ لوگ جنہوں نے آپ بھی کفر کیو اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا رستہ تے ڈکیو وے واقعی گمراہی میں مجھ دور نکل گیا ہے بلا شبہ جڑا لوگ کافر ہو گیا اور انہوں نے چک لی اللہ تعالیٰ کدی بھی انہوں کی بخشش نہیں کرتے تو نہ انہوں نے کوئی سولو رستو دسے وہ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا سوائے خر اختر دے وہ صدا اس سے مرے گا تو یو کم اللہ تعالیٰ واسطے خلوئی ہے يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما او لوگوں بے شک یہ رسول تھارا کون ہے تھارا رب کی طرف حق لے لیا گیا ہے لہذا تم ایمان لے آؤ یہ تھارا واسطے بہتر ہے تو جی تم کفری کرتا رہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو کچھ اسمانہ ماں تو زمین ماں ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جان لالو حکمت لالو ہے أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا او اہل کتاب تم اپنا دین ماں دو نہ بدو تو اللہ تعالیٰ ور سچ سے سوا کا گل نہ کو یقین منو مسیح عیسیٰ مریم کا پوت بس اللہ کا رسول تو اس کا کلمہ ہی ہے جڑا اس نے مریم توڑی پچایا تو اس کی طرفوں ایک روح ہے بس تم اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان لیاؤ تو یو نہ کو جے خدا ترائیں بس بعد آ جاؤ یو ہی تھارا واسطے بہتر ہے عبادت کے لائق تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے وہ اس سے پاک ہے جو اس کی اولاد ہے اس سے کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانہ میں ہے تو جو کچھ زمین میں ہے اور کم بنا واسطے اور کم بنا لو بس اللہ تعالیٰ اس دو لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا مسیح علیہ السلام نا اس گل تے بالکل شبکی نہیں آتی جیوے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جائے تے نہ مقرب فرشتہ نا تے جڑا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شبکی صحیح کرے تے تکبر کرے اللہ انہوں سارا نا کٹھا کر گئے اپنی بارگاہ ما حاضر کر دیا گو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا پھر جڑا لوگ ایمان لے آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا وہ انہوں نے ان کا پورا پورا اجر عطا کر دیا گو تے اپنا فضل نال اور بھی دیا گو تے جن لوکاں نے اس کی عبادت کرن ما شب کی صحیح کی وے گی تے تکبر کیو وے گو انہوں نے تے وہ دکھ دین والا عذاب دیا گو تے انہوں نے اپنا واسطے اللہ تعالی نے چھوڑ گئے کوئی حمایتی تے مددگار بھی لفظ یہ نورا جلب وہ لوگوں یقین من تھارا کون تھارا رب کی طرفوں صاف دلیل آ گئی ہے तो انہیں تھارا در چمک تو نور نادل کر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 حکم دیا کہ جے کوئی اس و مرد مر جائے جس کی کا اولاد نہ وے اور وہ اور اس کی ایک بین وے تو اس نہ اس کی ادھی وراثت ملے گی تو وہ پائی اس بین کو وارث بن جائے گو جے اس کی اولاد نہ وے تو جے بین دو میں پھر انہوں نے اس کی وراثت بچوں دو تیائی سو لبے گو جی کئی بین پائی مرد تے کالسری میں تا ایک مرد نہ دو کالسریاں کے برابر لبے گو اللہ تعالیٰ تھارا واسطے یہ حکم کھول کھول کے بیان کرے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو علم رکھنا صدق اللہ العظیم